بار بار توبہ ٹوٹے تو بندہ کیا کرے جب گناہ بار بار ہو توبہ بار بار ٹوٹے تب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ بھاگے بلکہ روتے روتے اس کے سامنے گر پڑے وضو کر کے کسی مسجد کے کونے میں جا بیٹھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اللہ تعالیٰ سے بھاگ جانا محرومی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ پڑنا سعادت ہے ففر رو اللہ ترجمہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو یعنی گناہ ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو کہ اے عظیم مالک پھر ظلم ہو گیا میں نے اپنی جان پر ظلم کر ڈالا آپ مجھے بخش دیجئے شیطان روکے گا مگر اس ملعون کی باتوں میں نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دور پڑیں اور اللہ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گر پڑیں سنبھل کر یوں تو ہم گزرے کسی کی راہ میں لیکن کچھ ایسے بھی مقام آئے کہ گر پڑنا ہی کام آیا چھوٹے گناہوں سے بھی توبہ کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان گناہوں سے بچو جن کو چھوٹا خیال کیا جاتا ہے کیونکہ ایسے گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں ان عبداللہ بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه